السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی یعنی کہ پچھلے زمانے کی لکھی ہوئی یہ پرانی کہانیاں جو ہوتی ہیں نا ان کی زبان بڑی ہی مزیدار ہوتی ہے اور یہ ہمیں پرانے زمانے کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہانی کا عنوان ہے غلام کون چار چھوٹے بھائیوں نے ایک نیک آدمی کو غلام بنانا چاہا چاروں نے اس سے طے کیا کہ سب لوگ کہانی کہیں پھر جو کوئی کہانی کو جھوٹی کہے وہ کہانی کہنے والے کا غلام ہو جائے گا سب سے پہلے بڑے بھائی نے ایک جھوٹی کہانی سنائی اور نیک آدمی سے پوچھا کہو بھائی کہانی کیسی ہے اس نے جواب دیا ایسا ہو سکتا ہے اب دوسرے بھائی نے کہانی شروع کی اس نے کہا میں نے آم کا ایک پیڑ دیکھا اس پیڑ میں آم کی شکل کے چار امرود لگے ہوئے تھے میں نے انہیں توڑ لیا کاٹا تو سنگترے کی طرح پھانکیں نکلیں میں نے پھانکیں کھائیں تو انگور کا مزہ آیا تو میں نے چاروں پھل کھا لیے میں پھل کھا ہی چکا تھا کہ درخت سے ایک چونٹی نیچے اتری اس نے مجھے پکڑا اور مجھے کھا گئی ذرا سی دیر میں میں اس کے پیٹ میں ہضم ہو گیا دوسرے بھائی کی کہانی بھی ختم ہو گئی مسافر سے پوچھا کہو کیسی کہانی کہی اس نے جواب دیا ایسا ہو سکتا ہے اب تیسرا بھائی کہانی کہنے بیٹھا اس نے کہا میں کہیں جا رہا تھا راستے میں جانور کی شکل کا ایک انسان دیکھا اس کے چہرے پر ناک کی جگہ سون تھی اور منہ کی جگہ چونچ اس کے ہاتھوں میں بارہ بارہ انگلیاں تھیں ہر انگلی میں بارہ بارہ پور تھے اور ہر پور میں بارہ بارہ ناخن تھے اس کی ناک پر ایک گول آنکھ تھی میں اسے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا بھاگتے ہی ٹھوکر لگی میں گرا اور بے ہوش ہو گیا اور اب تک ہوش میں نہیں آیا ابھی تک وہیں پڑا ہوں یہ کہانی ختم ہو گئی مسافر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے اب تو چاروں بھائی پریشان ہو گئے اب ایک بھائی رہ گیا اس نے دل میں سوچا کہ ایسی کہانی سناؤں جسے سن کر مسافر کہہ دے کہ جھوٹی ہے اس نے اس طرح کہانی کہی <laughs> کل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ پیڑ دیکھا جس کی ایک شاخ آسمان سے بھی اونچی تھی میں نے خیال کیا کہ یہ ضرور جنت میں گئی ہوگی بس یہ خیال آنا تھا کہ میں پیڑ پر چڑھنے لگا چڑھتے چڑھتے میں جنت کے دروازے تک چلا گیا میں دروازہ تک تو چلا گیا مگر تھا میں دروازے سے بہت اونچا اس لیے چکر میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں میں نے دیکھا ایک فرشتہ جنت کے دروازے کی طرف آ رہا ہے میں نے آواز دی اے نیک فرشتے تو کہاں جا رہا ہے وہ بولا میں جنت میں جا رہا ہوں میں نے کہا اے فرشتے تم مجھ کو بھی لے چلو وہ فرشتہ تیار ہو گیا اور میں نے وہاں سے چھلانگ لگائی تو فرشتے کے ہاتھوں میں آ گیا وہ مجھ کو جنت میں لے گیا خوب مزے سے سیر کی اور خوب میٹھے میٹھے پھل کھائے اور جی بھر کے دودھ پیا اب میں نے سوچا چلنا چاہیے اور وہاں سے دروازے تک آ گیا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہاں درخت کی وہ شاخ نظر نہ آئی میں نے نیچے بڑے غور سے دیکھا تو موسم خزاں تھا سب درخت سوکھ گئے تھے کیا دیکھتا ہوں ایک بڑھیا آئی اور دھان پھٹکنے لگی میں دیکھتا رہا دھان کے چھلکے اڑ اڑ کر جنت تک آ رہے تھے اور رسی بنتی جا رہی تھی میں بڑا خوش تھا کہ اللہ نے میرے لیے ایک راستہ بنا دیا میں نے جھٹ رسی کو پکڑ لیا اور نیچے اترنے لگا رسی چھوٹی پڑ گئی اب تو میں بہت گھبرایا خیر میں ہمت کر کے وہیں سے کود پڑا مگر جس جگہ میں گرا وہاں دل دل تھی اس وجہ سے وہیں پھنس گیا میری سمجھ میں ایک ترکیب آئی میں دوڑا دوڑا پاس کے ایک گاؤں میں سے ایک پھاوڑا لایا اور پیروں کے آس پاس کی مٹی کھودنے لگا بڑی مشکل سے دلدل سے نکلا اور بھاگم بھاگ گھر آیا چوتھے بھائی نے کہانی ختم کی تو چاروں بھائی بڑے خوش تھے کہ اب مسافر ضرور کہے گا کہ کہانی جھوٹی ہے مگر وہ آدمی بولا ایسا ہو سکتا ہے اب اس آدمی کی باری تھی اس نے بھی کہانی سنانی شروع کی اس نے کہا میرے پاس چار غلام تھے میں ان کو بڑی اچھی طرح رکھتا تھا اور دین کی تعلیم دے رہا تھا میں نے سوچا کہ جب یہ دین سیکھ کر اچھے انسان بن جائیں گے تو میں ان کو آزاد کر دوں گا مگر چاروں غلام میرے گھر سے بھاگ گئے ہیں میں انہیں تلاش کرتے کرتے یہاں تک آیا ہوں اور میں نے انہیں تلاش کر لیا تم چاروں وہی میرے غلام ہو اب تم جلدی سے میرے ساتھ چلو اب تو چاروں بھائی بہت گھبرائے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی سچ ہے تو پہلے سے غلام ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی جھوٹی ہے تو شرط کے مطابق غلام بنائے جاتے ہیں اس لیے وہ چپ ہو گئے تو وہ بولا جلدی چلو دیر مت کرو اب چاروں بھائیوں نے اس آدمی کے سامنے توبہ کی اور کہا ہمیں معاف کر دیں اب ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے ہم نے تو مذاق میں حرکت کی تھی اب آپ ہم کو معاف کر دیجئے چاروں بھائیوں کے گڑ گڑانے سے اس آدمی نے چاروں بھائیوں کو معاف کر دیا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ